بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم آج عید الاضحیٰ ہے چودہ سو انتالیس ہجری پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی ہجرت کو یاد کرنے کا دن ہے ان کے مبارک مقدس اور عظیم دادا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے لوگ آج ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں جانوروں کی قربانی کریں گے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی تمام عبادتوں کو اپنے حضور قبول فرمائے اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں قربانیاں کرنے اور قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی جانوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی دولت و مال کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے بیٹوں بیٹیوں بچوں اور بچیوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے حضور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین آج یہ خوشی کا دن ہے مسرتوں سعادتوں نیک بختیوں کا دن ہے اللہ تعالی مسلمان امت کی خوشیوں میں سعادتوں میں مسرتوں میں اضافہ فرمائے یقیناً آج بہت سارے لوگ خوش ہوں گے اور خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ امت عزت مند امت ہے اور خوش ہونا اس امت کا حق ہے اللہ تعالی ہماری امت کی خوشی اور مسرتوں کو دوبالا کرے اللہ تعالی اپنے کلمے کا بول بالا کرے کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ حضرات آج بہت خوش ہیں اللہ تعالی آپ حضرات کی عید مبارک کرے لیکن ان مسلمانوں کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے جو کہ آج جیلوں میں ہیں کفار کی طرف سے ان کے ایجنٹوں کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب اور ظلم و ستم کے شکار ہیں آج برما و اراکان کے مسلمانوں کو یاد کرنے کا وقت ہے آج کشمیر کے مسلمانوں کو یاد کرنے کا وقت ہے آج ترکستان ازبکستان و تاجکستان اور روس کے زیر تسلط تمام مسلمان ممالک کو یاد کرنے کا وقت ہے خصوصی طور پر پوری دنیا میں کفار و مرتدین اور تواغیت کی جیلوں میں قید بے گناہ مجاہدین اور عامت المسلمین کو یاد کرنے کا وقت ہے یقیناً آپ آج خوش ہوں گے اور آپ کو خوش ہونے کا حق ہے یقیناً آج آپ کے بچے خوش ہوں گے ان کو خوش ہونے کا حق ہے اللہ انہیں اور بھی خوشیاں دے یقیناً آج آپ جانوروں کو ذبح کریں گے ان کے گوشت سے مختلف قسم کی ڈشیں اور مختلف قسم کے کھانے بنائیں گے کوئی کباب کھانے میں کوئی کوفتے قورمے کھانے میں مصروف ہوگا لیکن ان مسلمانوں کو فراموش نہ کریں جو کہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بیس بیس سالوں سے جو کہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں جن کو جاننے والا کوئی نہیں جن کی بات کرنے والا آج کوئی نہیں اے میری امت اے امت مسلمہ یہ امت غافل امت نہیں ہے یہ امت جاہل امت نہیں ہے یہ امت ایک عظیم امت ہے ہم سب کے سب مسلمان ہیں آج خوشیوں کے دن میں آج مسرتوں کے لمحات میں آج سعادتوں کے اوقات میں ہمیں اپنے بھائیوں کو نہیں بلانا چاہیے نہیں فراموش کرنا چاہیے ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ برما اور ارکان کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اللہ تعالی مشرقی ترکستان و مغربی ترکستان کے مسلمانوں پر رحم فرمائے امریکہ و افریقہ میں مظلوم و مقہور و مجبور مسلمانوں پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں بچیوں کو کفار کی جیلوں سے منافقین و مرتدین کی جیلوں سے رہائی عطا فرمائے آج خوشیوں کا دن ہے سعادتوں اور مسرتوں کا دن ہے لیکن ہم ایک امت ہیں افغانستان کا مسلمان ترکستان کا مسلمان افریقہ و امریکہ کا مسلمان چاہے کالے رنگ کے ہوں چاہے پیلے رنگ کے ہوں چاہے لال رنگ کے ہوں چاہے سفید رنگ کے ہوں چاہے عربی ہوں چاہے عجمی ہوں چاہے کہیں کی بھی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس انسان نے بھی کہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے ان کی مظلومیت کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں آج جانوروں کی قربانیاں دیتے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ جس طرح میں تیری راہ میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں اپنی جان اپنے بچوں بچیوں کی جان اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی جان کو بھی انشاءاللہ اللہ تیری راہ میں قربان کروں گا اے میری امت اس آہد کے ساتھ ہمیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اور ان کی قربانیوں کو اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کیا وہ آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے آگ کو باغ میں بدل دیا بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے چھری پھیرنے کے لیے الٹا لٹایا تاکہ اپنے بیٹے کی شکل نظر نہ آئے اور کہیں اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے لاکھوں کروڑوں انسان قیامت تک کے لیے ان کی قربانی کو زندہ کرتے ہیں ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اے اللہ تو بھی ہماری قربانی کو قبول فرما اے اللہ جیسے تو ہمارے جانوروں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے اسی طرح ہماری جانوں کی قربانیوں کو بھی قبول فرما اے اللہ ہمارے بچوں بچیوں ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو بھی اے اللہ تیری راہ میں قربان فرما اے اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں ان سب کے حال پر رحم فرما اے اللہ برما و کان کے مظلوم مخور و مجبور مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ مشرقی ترکستان اور مغربی ترکستان کے مجبور و مخور اور مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ افریقہ کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ عربستان و اجمستان کی پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما ہمارے مظلوم بھائیوں بہنوں پر اے اللہ خصوصی رحم فرما اے اللہ عید کے ان خوشیوں کے لمحات میں ہمیں اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو خصوصی طور پر پاکستان و افغانستان اور پوری دنیا میں جیلوں میں مقیت میرے مجاہد بھائیوں اور میری مجاہدہ بہنوں پر رحم فرما جہاد کی خاطر جو لوگ گرفتار ہوئے جہاد کی خاطر جو لوگ آج جیلوں میں مقید ہیں اور ہم ان کو چھڑانے کی کوشش نہیں کر پا رہے ہم ان کو چھڑانے کی کوئی کامیاب کاروائی نہیں کر پا رہے اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما یا اللہ ہمیں اپنے مجاہد بھائیوں اپنی مجاہدہ بہنوں کو چھڑانے کے لیے رہا کروانے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام مجاہدین پر رحم فرما اے اللہ عمارت اسلامیہ کے ماتحت جتنے بھی مجاہدین ہیں القاعدہ والے ہیں پاکستان میں جہاد کرنے والے افغانستان میں جہاد کرنے والے شام اور عراق میں جہاد کرنے والے اور پوری دنیا میں جہاد کرنے والے میرے مسلمان بھائی اور بہن ہیں اے اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما اے اللہ مجاہدین کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما انتشار و افتراق سے بچا اے اللہ رحم فرما اے اللہ رحم فرما اے اللہ رحم فرما اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد